سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نوجوان لڑکی گھر کے کونے میں لٹکائے ہوئے پردے سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عیدین کی طرف جایا کرتی تھی حدیث نمبر اٹھائیس سو تینتیس مسنت احمد